أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إلغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعدهم ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربية Roman, the जप وهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل تراهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا اللزيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسة حضرت شاق الحديث صاحب مدد اللهم صدر جماعت برادر محترم حضرت دین پوری صاحب جی کا مجرو رفقائے جماعت بزرگان محترم اور عزیز دوستوں جو بات گزشتہ رات کے پروگرام میں پچھلے تکمیل رہ گئی تھی میں نے سوچا کہ آج کی اس نشست میں اسی بات کو مکمل کر لیا جائے جو حضرات رات کے پروگرام میں شامل تھے ان کے ذہن میں میری گفتگو کا خلاصہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک محفوظ ہونا چاہیے اور جو حضرات رات کے اجلاس میں شریک نہیں تھے ان کے لیے اس سے پہلے کہ میں بات کو وہاں سے شروع کروں جہاں رات چھوڑی تھی تھوڑا سا پس منظر ارد کر دیتا ہوں ان آیات جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کے دور کے بعد ایک بدعقیدہ اور جابر بادشاہ نے انسانی ذہن کا استحصال کرتے ہوئے آستانہ پرستی کو رواج دیا اور انسانی زمین کو آوارگی کی طرف کی طرف ڈالتے ہوئے رسوا کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ نے ان چند نوجوانوں کے ذریعے حق و صداقت کی شمع روشن رکھی انہوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ اس خوبصورتی سے ادا کیا کہ ان کا کردار قرآن کا حصہ بن گئے ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہر دور میں سچائی کو زندہ رکھے صداقت کی سما رہے گی یہ اللہ کی ذمہ داری اب اس شمع کو روشن رکھنے کے لیے کن کا خون جگر کام آتا ہے وہ کس کو منتخب کرتا ہے یہ اس کا اپنا انتخاب ہے اور اس کی اپنی حکمت ہے لیکن شمع حق ہر دور میں بہرحال روشن رہے گی آندھیوں ہاں، میں بھی چراغ حق جلتا رہے گا یہ طے ہے اس کے لیے اگر انسان اس کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں گے تو وہ یہ عزت انہی کو دے دے گا اور اگر نسل آدم اس سلسلے میں معذرت خواہ نظر آئی اور وہ باطل سے ٹکرانے سے گریزا ہو گئی تو پھر وہ یہی کام مٹھی بھر چڑیوں سے اور ابابیلوں سے بھی لے لیتا یہ دور کے جس دور میں ان نوجوانوں نے انقلابی کردار کا مظاہرہ کیا اپنی نوعیت کا بڑا منفرد دور تھا کہ جب قوم کے وڈیرے معاشرے کے سربراہ لوگ سماجی حیثیت میں امتیازی مقام رکھنے والے وہ سب کے سب آستانہ پرست ہو گئے گویا خدا پرستی کا تصور جرم ہو گیا تھا موحد بننا مجرم بننا سمجھا جا رہا تھا ہر طرف جھنڈیاں لہرا رہی تھیں ہر قوم نے اپنا اپنا کار ساز اپنا اپنا دستگیر اور اپنا اپنا مشکل کشا بنا رکھا میلے لگتے جس موقع پر ان نوجوانوں نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا اور راہ حق پر منظم سفر کا آغاز کیا وہ ایک میلہ تھا پوری قوم میلے پر جمع ہے اپنے اپنے خدا ساتھ لائے اپنے اپنے خدا ساتھ لائے تھے ہر قوم اپنا خدا سامنے رکھ کر اس کو سجدے کر رہی تھی اس کو نذرانے پیش کر رہی تھی چڑھاوے چڑھا رہی تھی کچھ مجاور بنے بیٹھے تھے کچھ مرید بنے ہوئے تھے کچھ دینے والے تھے کچھ لینے والے تھے یہ چند سعید روحیں اصل میں فطرت انسانی ہر انسان کو حق و صداقت کی طرف متوجہ کرتی ہے ہر انسان کے سینے میں سچائی کو پرکھنے کا ایک آئینہ اللہ نے رکھا ہے فطرت جب کوئی انسان غلط راستے کی طرف چلتا ہے تو اس آئینے میں داغ محسوس ہوتا ہے انسان کا زمین ایک قسم کی چیز محسوس کرتا ہے کثک محسوس کرتا ہے جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور جو عدلی بد نصیب ہوتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے نظر انداز کر جاتے ہیں اور جو خوش قسمت ہوتے ہیں ان کے لیے ضمیر کی وہی خلش ہدایت کا مجھے بن سکتا ہے ضمیر سے بڑا مفتی کوئی نہیں ضمیر سے بڑا رہنما کوئی نہیں دنیا اقبال اس لیے کہتا ہے کہ دل زندہ بھی کر خدا سے طرف اللہ جسے دل دینا دل زندہ عطا کر دے یہ اس کی بہت بڑی نعمت بہت بڑا انعام ہے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو جسم کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے اللہ القلب میرے عزیز دوستو میرا سجا ہوا تھا لوگ اپنے اپنے خداؤں مشکل کشاؤں کار سازوں حاجت رواؤں کے سامنے چڑھاوے چڑھا رہے اور یہ نوجوان پوری قوم سے ہٹ کر ہر جائیوں سے کٹ کر پوری قوم سے ہٹ کر ہر جائیوں سے کٹ کر میدان میں جٹ کر ایک طرف ہو اب صورت حال یہ ہے جذبہ تو سب کا ایک ہے دل کی کیفیت بھی سب کی ایک ہے لیکن ابھی تک ادھار نہیں ہونے پایا تار اس ہونے پایا ایک دوسرے کا نگاہوں نگاہوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں چہرے سب کے بتا رہے ہیں کہ جذبہ ایک لگن ایک امنگ ایک دل کی دھڑکنوں میں یکسانیت اور موافق فکر اور تصور ایک ہے عقیدہ ایک ہے لیکن سدھار نہیں کر پائے ہیں ابھی ایک مکان پر یہ سب جمع ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ میلے میں کیوں نہیں جاتے آپ کوئی چڑھاوا نہیں لائے آپ کوئی نذرانہ پیش نہیں کریں گے آپ کوئی چادر کوئی جھنڈیاں نہیں لائے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں سر خدا کے سوا کسی اور کے آگے چکا یہ ایسی انوکھی آواز تھی یہ ایسا انوکھا تصور تھا یہ ایسا منفرد نقطۂ نظر تھا پوائنٹ آف ویو تھا کہ پوری سوسائٹی اس کی باغی اس کی مخالفت لیکن ضمیر بولا میرا جی نہیں چاہتا کہ میں خدا کے سوا کسی اور کے آگے کر چکا ہوں دوسرے نے کہا میرا بھی جی تو نہیں چاہتا اس لیے میں بھی ان سے کٹ کے یہاں آیا ہوں تیسرے نے کہا میرا بھی جی نہیں چاہتا چوتھے نے کہا جی میرا بھی نہیں چاہتا جتنے بھی تھے قرآن اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کا ادبی تشخص کروں قرآن اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کا عادتی تشخص کروں جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ایک موقف پر متفق ہو گئے اور سب کی آواز ایک ہو گئی قرآن کریم نے فرمایا انہم آمنوا وزدناہم ہدا وہ چند نوجوان تھے انہم فتیتن عزیز نوجوانوں آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جوانی اللہ کی حسین امانت ہے آپ کے پاس وہ چاہتا ہے کہ میری عطا کردہ اس نعمت کو میری منشا کے مطابق استعمال کر یہ جوہر ماس یہ ہیرا یہ موتی یہ جوہر معاشرے کی غلیظ نالیوں میں بہانے کے لیے نہیں ہے یہ تو تیری انسانی زمین کی عظمت کا جھومر ہے بیدار جوانی بیدار جوانی اس کی جلالت کی قسم انسان کی بیدار جوانی کی عفت کا مقابلہ روح الامین بھی نہیں کر سکتا لیکن میرے عزیز نوجوانوں تمہیں کس کی نظر کھا گئی تم کہاں پہنچ گئے ہو گلاجت اور بدبودار فضاؤں میں تم اپنا جوہر کہاں کھو بیٹھے ہو وہ جوانی کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں کہ جب کوئی جوان گھر سے نکلتا تھا تو دیکھنے والے یوں محسوس کرتے تھے جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو حق و صداقت کی تاریخ کے پس منظر میں جب میں دیکھتا ہوں قرآن کے آئینے میں مجھے ساتھ دکھائی دیتا ہے اللہ نے جب بھی کوئی حق و صداقت کی تاریخ میں انقلابی کارنامہ انجام دینے کے لیے چند نفوس کو چنا تو نوجوان سب سے پہلے اللہ کی نظر انتخاب کا مقدار بن جب نمرود کے اس تبدیلیت کا جنازہ نکالنے کا وقت آیا تو خلیل کی جوانی کام آئی جب فراؤنی مظالم کا جنازہ نکالنے کا وقت آیا تو کلیم کی جوانی کام آئی اب یہ دیکھیے ان چند نوجوان تھے آ منوی وہ اپنے داتا کے ساتھ ایمان لائے یک جائی بنے ہر جائی نہ ہوئے خدا پرست بنے آستانہ پرت نہ ہوئے رب العالمین نے فرمایا ایمان و یقین کی کسوٹی پر پورے اترے تو پھر ہم نے ان پہ انعام عطا کیے جدنا ہم ہدا کہ ہم نے ان کے دل و نگاہ کی دنیا کو رشد و ہدایت کے سویروں سے معمور کر دیا وربتنا على قلوبهم ان کے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے مربوط کر دیا دلوں میں بھی ربط پیدا کر دیا خدا بندہ اس کی کیا ضرورت تھی فرمایا اس کا باطل کے خلاف جد و جہد کرنی تھی نا تو بادل کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے حق والوں کا منظم ہونا ضروری ہے حق والوں کے قلوب کا باہمی رابط اور اقتصاد ضروری ہے اگر حق والے آپس میں لڑتے رہیں اگر حق والے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہیں تو حق و صداقت کے موقع سے باوجود مار کھا جائیں گے قرآن کی اس روح کو کبھی نہ گا مفادات قربان کرنے ہوں گے ذاتی جذبات قربان کرنے ہوں گے منزل تک پہنچنے کے لیے مشترکہ سے نمٹنے کے لیے دلوں کا ربط ضروری ہے فرمایا نالا ہم نے انہیں ایک دوسرے سے قریب کر دیا اور پھر وہ مٹھی بھر سے ہی چند سے ہی لیکن متفق کر بگڑے ہوئے معاشرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں ربنا رب السماوات والارض ہم تمہارے خود کا ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور حاجت رواؤں کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہمارا تو وہی داتا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ہم اس کے سوا کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہمارے زمین کی آدمیوں کے لیے مسجود بھی کون ہے ہاں ذرا ضرب لگائیے نا ہماری جبینوں کی آدمیوں کے لیے ہمارے سر کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مضبوط کرو میں ہر جگہ موجود کون ہے یہ کون کہہ رہے تھے صدیوں پہلے بعض امیر نوجوان صدیوں پہلے چند بعض امیر نوجوان ہر جگہ موجود اللہ الغیوب راہی کا و دستگیر حاجت روا و مشکل کشا لنو ایند ہم اس کے سوا کسی کو مسجود ماننے کے لیے تیار نہیں معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ساز و دستگیر ماننے کے لیے تیار نہیں حاجت روا ماننے کے لیے تیار نہیں مشکل کشا ماننے کے لیے تیار نہیں جو کر سکتے ہو کر لو جو سزا دے سکتے ہو دے لو کراچی کے روشن غمیروں جس کے دل و نگاہ میں اللہ کی توحید کی شمع روشن ہو جاتی ہے دنیا ساری کے مظالم سہتا ہے تو اس کا عشق اور بڑھتا ہے یہ انبیاء کا ذوق ہے نا نوح نے توحید بیان کی ساری زندگی مظلومیت میں گزار دی ساری زندگی مظلومیت میں گزار دی گدی نشین بننا بڑا آسان ہے موحد بننا ذرا مشکل ہے مجاور بننا بڑا آسان ہے مجاہد بننا ہاں مشکل ہے جبا پوش بننا بڑا آسان ہے تعویز فروش بننا بڑا آسان ہے سرفروش بننا ذرا مشکل ہے نوجوانوں نے کہا جوتا ہو لیکن جب تک جیئیں گے یہی کہیں گے مسجود ہر جگہ موجود اللہ الغیوب کار و دستگیر تصویر روا و مشکل کشا اگر اللہ کا پیمبر یہ مان لیتا یا برداشت کر لیتا کہ خدا بھی مشکل کشا ہے نہ پتھر کھانے پڑتے نہ راستوں میں کانٹے بچتے نہ کردار خوشی کی مہم چلتی نہ ساتھی اور دوست زبا کرانے پڑتے بلکہ سدا بہار رہتے اگر تھوڑا سا یہ برداشت کر لیتے کہ اللہ بھی مشکل خوشحال سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اسی جد و جہد میں انسار اور قربانی دی کہ مشکل کشا جی۔ آج بھی ہم اپنے بیمار دوستوں سے کہتے ہیں کبھی اپنے ضمیر سے تنہائی میں پوچھیے مشکل کشا کون ہے اوہو آپ سے نہیں کہہ رہا بیمار دوستوں سے کہہ رہا ہوں کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھیے مشکل کچھ کون ہے لیکن بیچارہ ضمیر ہو بھی تو یہاں تو چالیسویں ساتے جمعراتے اور ماشاء اللہ گیارہویں کھا کھا کے میدا ہی میدا رہ گیا ہے ضمیر نام کی کوئی شہر بچی بھی ہے میدا بھی اب اتنا سائز ہے کہ جہاز میں دو سیٹیں انگیج کروانی پڑتی ہیں ایک سیٹ پہ تو حضرت صاحب سما ہی نہیں سکتے میں ارض کیا کرتا ہوں دوستوں کی خدمت میں کبھی تنہائی میں پوچھیے مشکل کچھ آپ نے آپ کا ضمیر بھی نہیں کرے گا آپ آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا مشکل کشا وہ ہونا چاہیے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا جو خود مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا انبیاء پر مشکلیں آئی ہیں کہ نہیں آئی صدیقین پر صلحاء پر ابرار پر اخیار پر صحابہ پر مشکلیں آئی ہیں سب سے پہلا نبی مشکل میں اشک بہار کھڑا ہے دست بدوا ہے اور حاجت روا کی حضور اپنے مشکل پشا کی حضور کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين میرے داتا وہ داتا گنج بخش ہم تیرے لطف و کرم کے آرزو مند ہیں اگر تیرا کرم نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں یہ حضرت آدم ہے اور پرانے کریم ایک مقام پر نسل انسانی کو وہ پس منظر یاد دلاتا ہے وہ فظن أن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ذرا مچھلی والے کو بھی یاد کرو نا زنونی انہوں نے رات کے اندھیرے میں دریا کی گہرائی میں شکم ماہی میں کسے یاد کیا عبد القادر کی رانی سید اللہ نے کہا حضرت مولانا جھکوسلے باز صاحب سید عبد القادر گیلانی کی عظمت پہ قربان جاؤں اس کی محبت میرا سرمایہ حیات ہے اس کی محبت میرا سرمایہ حیات ہے لیکن جس طرح کے یار لوگوں نے علی کی آڑ میں توحید کا جھٹکا کیا ہے تو بھی حضرت عبد القادر گیلانی کی آڑ میں توحید کا جھٹکا تو نہ کرنا اللہ کے حقوق میں تو نقب نہ لگا حضرت عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء کرام ان کی عظمت برحق ہے ان کی ولایت برحق ہے ان کی کرامت برحق ہے ان کی رفعت برحق ہے لیکن مشکلوں میں کام آنا یہ کس کا حق ہے حضرت یون علیہ السلام السلام نے اس آزمائش امتحان کے وقت کسے یاد کیا فرمایا کوئی الہ مگر تو ہی انت انت اللہ کا پاک ہے تو ہم رونے والے ہیں تو رونے سے پاک ہے ہم آج بھی کرنے والے ہیں تو آج بھی سے پاک ہے ہم مانگنے والے ہیں تو مانگنے سے پاک ہے انت سبحانہ پاک ہے تو میرے معبود انی کنت من الظالمین قرآن کہتا ہے لولا کلا کہ من مس اگر میرا پیمبر امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر میرا نام نہ لیتا مجھے یاد نہ کرتا لیکن مجھے یاد نہ کرتا لالا ریسا کی پتنی علاج قیامت تک یونس وہی رہتا مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک علاج یو واسول اسے کوئی آزمائش سے نجات نہیں دلا سکتا تھا حضرت یونس کی دستگیری کرنے والا کون حضرت آدم کی دعائیں سننے والا حضرت یعقوب کے آنسو پوچھنے والا جناب جناب یوسف علیہ سلاط السلام تخت مصر پہ بیٹھے ہیں تخت مصر پہ بیٹھے ہیں اور برادران یوسف آئے ہیں یہ برادران یوسف بھی بہت پرانے ہیں بھاگ ان بردا فروشوں سے کہاں کے بھائی بیچ ڈالیں کہ جو یوسف کا برادر پائیں یہ جنس بھی بہت پرانی ہے حضرت یوسف کے سامنے گداگر بن کے آئے ہیں ممتا بن کے آئے حضرت یوسف نے سکوت توڑا فرمایا حل علم تم ما فعل تم بیوسف واقعی ان تم کچھ یاد ہے تم نے زمانہ جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا اب یوسف کی زبان سے یوسف کا نام سنا تو چونکے گھبرا کے کہنے لگے آئندہ نام تو یوسف یہ تو ہم پھر بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا پہلے آپ یہ بتائیے کہیں آپ تو وہی یوسف نہیں حضرت یوسف نے یوسف ہاں الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں وہاں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو کنویں میں ڈالا تھا ہم تو آپ کو ٹھکانے لگا چکے تھے ہم تو آپ کا باضابطہ جلوس بھی نکال چکے ہیں ماتم بھی کر چکے ہیں آپ یہاں کیسے کبھی قرآن پڑھا کرو میرے عزیز دوستو قرآن آپ کے سامنے ماضی و حال کے بڑے عجیب نقشے رکھ دیتا کسی مظلوم کا خون پچانے کے لیے اس کا کتا عالم بنا کے جلوس نکالنا یہ براڑنا میری یوسف کا طریقہ سب سے پہلا جلوس ماتمی جلوس حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کا خون آلود کتا اٹھا کر سب سے پہلا ماتمی جلوس کس نے نکالا ہے برادران یوسف اور آج کہیں آج تو یہ حادثہ نہیں ہو رہا اگر اس وقت یہ کاروائی ہو تو وہ کوئی پسند نہیں کرتا لیکن آج جی بادشاہ کچھ مذہبی رواداری ہونی چاہیے مذہبی رواداری ہونی چاہیے میں نے کہا مائی ڈیئر یہ مذہب نہیں ہے صبر کرنا مذہب ہے ماتم کرنا مذہب نہیں ہے نکاح مذہب ہے متا مذہب نہیں ہے حق گوئی مذہب ہے تکیا مذہب نہیں مسجد مذہب ہے امام باڑہ مذہب نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کسی کے بزرگوں کا احترام کرنا سب ہے قرآن کہتا ہے تم کسی کے جھوٹے خدا کا بھی گالیاں نہ دو جذباتی ہو کر تمہارے سچے خدا پہ آواز کرتے کسی کے بزرگوں کا احترام کرنا تو مذہب ہے لیکن گالیاں دینا تو کوئی مذہب نہیں لیکن تم حضرت آ سکو بازاری لہجے میں یاد کرو میرا ایمان یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی سے متعلق اگر کوئی شخص ہے وہ بے ادبی کا گزارا کرتا ہے نہیں بے ادبی کی سوچتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں میرا عقیدہ یہ ہے میرے مراد میرے بچوں مطلب فکر ہر سنی مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ڈاکٹر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر ادبی کا انتقال کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے یہ ہمارا ہے مسلمہ بات لیکن ادھر کیا ہے وہاں پر تبرا چند میں ایمان ہے ان کے لیے تبرے کے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جو رسول کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں ان پر تیز کرتے صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بد کلامی سے محفوظ نہیں رہتے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں یہ خیالات رکھنا اور اہل سنت کے ضمن میں پچھلے دنوں جب ان کا ایک وہ آیا ہوا تھا خالی خالی خالی لاہور میں اس سے سوال ہوا کہ تہران میں آج تک تم نے اہل سنت کو مسجد نہیں بنانے دی کیوں بین الاقوامی شہر ہے جس میں اسی اسی لاکھ کے قریب انسان بستے ہیں ایک اندازے کے مطابق گیارہ بارہ لاکھ اس شہر میں آنے سنت رہتے ہیں آج تک تم نے وہاں پر کیوں مسجد نہیں بنا لی اس کا جواب تھا کہ ہم وہاں تفریق نہیں چاہتے ہم وہاں تفریق نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جو ہیں بس ایک ہی جگہ نماز پڑھتے رہیں شیعہ سنی جو ہیں ایک جگہ نماز پڑھتے رہیں امام باڑو میں مسجد بنائیں گے تو پھر وہ مسجد کی طرف جائیں گے وہ امام باڑو کی طرف جائیں گے تو یہ ذرا ڈیوائڈنگ ہو جائے گی ہم یہ نہیں کہ میں نے کہا جو اصول تم نے وہاں پسند کیا ہے وہی اصول پاکستان میں بھی پسند کرو تم وہاں مسجدیں نہیں بنانے دیتے کہ تفریح ہوتی ہے تو یہاں تم نے امام بارے کو ہمارے سروں پہ مسلط کر لیے ہیں وہ بیچارے اگر مجبور کر دیے گئے ہیں ایران کے سنی کہ وہ تمہارے وہاں نماز پڑھیں تو یہاں آپ ہمارے دوست بن کر ہماری مسجدوں میں نماز پڑھ کر گزارا کیجیے میرے عزیز دوستو اتحاد کی گاڑی دو طرفہ جذبات کے ساتھ دو طرفہ جذبات احترام کے ساتھ چلے گی تعاون کے ساتھ چلے گی ون وے نہیں ہوگا تو میں آج رہا تھا آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام سے یوسف پوچھتے ہیں ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال چکے آپ یہاں کیسے جناب جلاب یوسول نے فرمایا لقد من اللہ علینا تم نے مٹانا چاہا لیکن میرے وارث نے مجھے بلند کر دیا تم نے میرے مٹانے میں کوئی کمی نہ کی لیکن اللہ نے ہم سے منت لگائی لقد من اللہ علینا حضرت یوسف نے اپنے باپ کا نام نہیں لیا دادے کا نام نہیں لیا پاکستانی ہوتا نا کوئی یہ بادشاہ تھی میرا کی بگاڑ سکتے ہو پیر کامل سی لیکن حضرت یوسف نے باپ کا نام نہیں لیا دادے کا نام اور قربان جاؤں یوسف کے باپ پر باپ کا نام لے تو یعقوب ہے دادے کا نام لے تو ابراہیم ہے جس کی نقل سے چودہ ہزار انبیاء پیدا ہوئے لیکن کا فرماتی من اللہ علینا تم نے مٹانا چاہا لیکن اللہ نے کرم کر دیا کس نے کرم کر دیا بس ہم یہی منوانا چاہتے ہیں دوستو ہم یہی منوانا چاہتے ہیں دوستوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر ہم کہتے ہیں تم وہی بات کہو جو انبیاء اور رسول نے کہ ان نوجوانوں نے اعلان کیا ہمارا داتا زمین و رب ہے ہم اس کے سوا کسی کو مسجود معبود ہر جگہ موجود اللہ حاجت روا اور مشکل کشاد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن پاک نے فرمایا و احتساب کا پروگرام منتا ہے ان نوجوانوں کو شکنجے میں کٹنے کے لیے اور راستے سے ہٹانے کے لیے نے فرمایا انسانوں کی دسترازی اور شر پسندی سے بچنے کے لیے ایک کار کی طرف لپکتے ہیں تنہائی کی طرف آتے ہیں چند لمحوں کے لیے آرام کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے کہا سو جائیں ذرا تازہ دم ہو کے اٹھیں گے تو اگلا پروگرام سوچیں گے چند لمحوں کے لیے سوئے رب العالمین نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں صدیوں تک سلائیں گے صدیوں تک کی نیند مسلط کر دی گئی سوئے تھے چند لمحوں کے لیے اب دن گزر رہے ہیں راتیں گزر رہی ہیں ہفتے گزر رہے ہیں مہینے گزر رہے ہیں سال گزر رہے ہیں سوئے ہوئے سورج ابھرتا ہے تو کن غار میں ڈال کے جاتا ہے تداور ذات اليمين وذات الشمال رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیارے نوجوانوں کو سنبھالا ہم نے اتنا سنبھالا نقلیب ذات کبھی وذات الشمال ہم تو ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے جب سوتے سوتے بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو رب العالمین نے فرمایا ہم انہیں بائیں پہلو پر سلا دیتے پھر جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر سلا دیتے گزر گئے تین سو نو سال سلاسنیہ سنی مدا رو تیسرا قرآن کہتا ہے سیف الملوک کی بات نہیں میلاد اکبری کی بات نہیں ہاں، قصیدے کی بات نہیں مرثیے کی بات نہیں قرآن کہتا ہے سدا سمی سنی و داد تیروں سال گزر جانے کے بعد العالمین بينهم اب ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ذرا بات چیت کریں صورتحال سامنے آئے قال قائل منهم كم لبثتم اگر آپ اجازت دیں تو ایک منٹ کے لیے ایک سوال کر لیں یہ جو سوئے رہے کتنی مدت تین سو نو سال پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اولیاء کے رام تھے یا نہیں تھے یا اولیاء کے رام وہی ہوتے ہیں جو پاکستان کے ولی سبحان اللہ میں کہا کرتا ہوں ولایت کا معیار اسلام میں یہ ہے کہ جس کا شعور پختہ ہو جس کی سوچ صحت مند ہو اور شعور یہ ہے اسلام میں ولی جو دین میں بھی اور دنیا میں بھی کامل اکمل ہو لیکن پاکستان کا ولی وہ ہوتا ہے جو سارے جہان سے فارغ سر پہ ننگا ہو کر اگر جھومتا پھرے تو کہتے ہیں ولایت ظاہر ہو رہی کرتا اتر جائے کہتے یہ آدھا ولی ہو گئے فارغ ہو جائے ہوں پہنچ گئے کنارے یہاں کا جو پاکستان کا میڈ ان پاکستان ولی ہے وہ اس کا معیار یہ ہے کہ جسے نہ نماز کا ہوش ہو نہ قرآن پاک کو کبھی اس نے سامنے رکھا ہو نہ روزہ رکھا ہو نہ زکات دیتا ہو نہ ارکان شریعت کا پتہ ہو اسے نہ ارکان اسلام کا پتہ ہو سارے ہو یہ پہنچا مجذوب ہے اللہ کے ولی خدا کے برگزیدہ بندے سوئے ہوئے تین سال کی مدت میں دنیا کی کوئی آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑی ڈسٹرب نہیں ہوئے طوفان بھی چلتے رہے آندیاں بھی آتی رہی انسانی کافلے بھی اوپر سے گزرتے رہے لیکن کوئی آواز سنی انہوں نے زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے سوئے ہوئے تھے یا مرے ہوئے تھے باہر کی کوئی آواز سنی تو میرے مولانا جب یہ زندہ ولی نہیں سن سکتے باہر کی آواز تو پھر مردہ کیسے سن لیتے ہیں مولوی صاحب نے جاہلوں کے سامنے ڈھکوسلے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو ولایت کی عظمت بیان کرتا ہے کہ جب کسی بزرگ کی قبر پہ پرندہ آ کے بیٹھتا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ چڑیا ہے یا چڑا کیا تحقیق ہے کیا روشن ضمیری ہے ہم جو کچھ آگے بزرگوں کی قبروں سے کہتے ہیں وہ ساری باتیں ہماری سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں لیکن تم سنتے نہیں ہو تم شور نہیں رکھتے میرے محترم مولانا بزرگان دین اللہ کے جوار رحمت میں اس کے انعام اور الطاف میں محب ہوتے ہیں ان کی ارواح طیبہ طیبہ دین میں خدا کے جوار رحمت میں انعام یافتہ ہوتی ہے آپ سمجھے کہ نہیں اگر وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے تو جوار رحمت میں انعام یافتہ ہے اور خدا نخواستہ اگر کوئی مقصوب ہے تو وہ و آزمائش میں مصروف ہے رہا سننا یہ اسی کے اختیار میں جس کو وہ چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور جس کو وہ نہیں چاہتا نہیں سناتا نو یا تین سو سال نو اوپر اب اٹھے کالا کام کم ان میں سے ایک نے پوچھا کتنی مدت سوئے ہو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ حرام کیا بڑی غفلت ہو گئی آج تو بہت دیر تک سوئے رہے کتنا عرصہ گزر گیا کیا ہے دل یا دل کا تو پھر یہ بھی مان لیجئے مولانا بگڑیے نہیں بگڑیے نہیں گالیاں مت دیجیے آرام کے ساتھ مان لیجئے کہ اولیاء ہوں یا انبیاء وہی جانتے ہیں جو خدا بتائے خدا نہ بتائے تو وہ نہیں جانتے اس میں ان کی توہین نہیں ہے ان کا منصب یہی ہے ان کا منصب یہی ہے کہ وہ وہی جانتے ہیں جو اللہ بتائے اور جو خدا نہ بتائے وہ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم آدم بما لبثتم اب کہتے ہیں جھگڑنے کی بات نہیں بحث مت کرو ہم کتنی دیر سوئے ہیں وہی جانتا ہے جس نے ہمیں سلایا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں اب تو ذرا کام کی بات کرو اباسو آدم دیواری دیوارا پی کم ہادل مدینہ کھانا منگواؤ کوئی روٹی کا بندوبست کرو بھوک لگی ہے آپ میں سے کوئی جائے اور کھانا لے کے آئے لیکن کھانا لیتے وقت یہ خاص خیال رکھے کسی مشرق کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہ لائے پر پل کا پہانا کسی مبہر کے ہاتھ کا کھانا لائے اور جائی کے ہاتھ کا کھانا نہ لائے ہاں آپ بھی ذرا ہوٹلوں پر کھانا کھاتے وقت سوچ لیا کیجیے ہے ہے مولا مدد ہوتا ہوتا کیا نام اس دن ہم کشمیر میں رابلہ کوٹ سے آگے جا رہے تھے ایک جگہ ہے وہاں بانڈیا پور راستے میں ایک بس الٹی پڑی تھی پیچھے لکھا تھا جانے یا علی نے کہا اسی طرح ہی جانے جانے جا علی اور بس میں کئی سو گٹ نیچے پڑی ذرا آپ بھی سوچ لیا کیجیے جس ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہیں وہ کیسا ہے کسی سچے پچے مبہد سے کھانا لائے غور سے دیکھنا کہیں وہ مشرق نہ ہو اب انہیں سے کا ایک نوجوان سکے لے کر رقم لے کر غار سے باہر نکلتا ہے باہر آتے ہی منظر بدلا ہوا ماحول بدلا ہوا راستے بدلے ہوئے شہر رقیم کی طرف آتا ہے تو شہر کی در و دیوار بدلی ہوئی آبادی بدلی ہوئی لوگوں کے لباس میں فرق ہے چہرے اجنبی ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہ لوگوں کو دیکھتا ہے وہ اس پر حیرت کی نظر ڈالتے ہیں یہ ان پہ حیرت کی نظر ڈالتا ہے یہ آگے آگے لوگ پیچھے پیچھے شہر میں جا کے اپنے دانش میں اپنے خیال میں ایک اچھے ہوٹل والے کے پاس جا کے کہتا ہے کھانا دے تو اس نے جو سکے لیے تو تین سو سال پرانے کہنے لگا تین سو سال پرانا سکہ لائے ہو جو رائے الوقت وقت ہے جو اس وقت چل رہا ہے بولا یہ متروک ہے اب یہ حیرت کے ساتھ ہوٹل والے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں آج تین سو سال پرانا ہو گیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا رائے دل وقت سکا لاؤ مزاق مت اسے شبھ ہوا نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا تمہارا تعلق اسی زمانہ سے ہے جس زمانہ کے یہ سکے ہیں نوجوان نے کہا پھر اور کرتے اس میں کل کی تو بات ہے کہ ہم جہاں سے گئے تھے اگر سے کچھ حالات بدلے ہوئے ہیں اگر سے کچھ ماحول اجنبی سے لگتا ہے ہو سکتا ہے میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہوں لیکن کل تو ہم جا رہے ہیں یہ بیچ میں تین سو سال کیسے گزر گئے ہم اسی زمانے کے لوگ ہیں جس زمانہ کا یہ سکہ ہے تو آپ آرام سے وہ اٹھا اور اس نے بازو پکڑ لیے تاریخ اس نے پڑھی کہ کچھ نوجوان تھے جو آج سے تین سو نو سال پہلے گم ہو گئے تھے اسے شبھ ہوا کہ یہی یہ وہی تو نہیں اور ادھر حال یہ ہے کہ وقت ہے نہیں مانتی کہ یوم آخرت بھی آئے گا قیامت بھی آئے گی اللہ کے سامنے جواب دہی بھی ہوگی مادہ پرستی چھائی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں دیکھ لیں گے فتنے محشر کو بھی اب تو چادر تان کر سوتے ہیں ہم کون جیتا ہے بعد میں مرنے کے بعد اب کون اٹھتا ہے مٹی میں مٹی ہو جائیں گے یہ سب ڈھکوسلے ہیں این اس وقت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ نوجوان بازار میں پکڑا جاتا ہے این اسی وقت وہ مبحد خاکے میں وقت اللہ کے حضور سجدے میں ہے اور رو رو کے عرض کرتا ہے خدا بندہ میرے موقف سے اس بات پر کوئی برہان عطا فرما اپنی طرف سے کوئی دلیل عطا فرما کہ پورا ہو گیا ایک ایسا تین سو سال زیادہ مدت گم رہا اور آج ظاہر ہو گیا پورا شہر اکٹھا ہو گیا بادشاہ کے سامنے لایا گیا اسے بادشاہ نے اس کا بازو پکڑ کے پوری قوم کے سامنے پیش کیا جو قادر مطلق جو مختار کل تین سو نو سال زندوں کو سلا کے زندہ اٹھا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ اٹھانے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے اور کسی ایک جملے نے قوم کے ذہن اور انداز فکر کی کایا پلٹ کی چند نوجوانوں نے قربانی دی عزیز دوستو معاشرہ اتنا پذیر ہو گیا آج پرانے کریم آپ کو دعوت دے رہا ہے راہ حق میں ڈٹ جائیے سوسائٹی کی جلیل خفی بیماریوں کے علاج کے لیے سچائی کا راستہ اپنائیے اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بہرحال نصرت عطا کروں گا باطل کے مقابلے میں تمہیں سر بلند کروں گا مجلس طاقت حقوق عالیہ سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے آج یہی آواز بلند ہو رہی ہے اگرچہ بہت سے لوگ چڑتے ہیں بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں لیکن ہمارا یہ مشن اور زندگی کا مقصد ہے کہ راہ حق میں جب تک جئیں گے انشاءاللہ چلتے رہیں گے اندھیروں کا تعاقب کرتے رہیں گے اور اجالوں کی اشاعت انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک جیئیں سا